اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمن کے لیے بتوچکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے